اسرائیل نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ ایک دلہن کو ایک انصاری مرد کے پاس لے گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارے پاس لہو دف بجانے والا نہیں تھا انصار کو دف پسند ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو باسٹھ